إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں یہ صورت التوبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع اور عنوان ہے کہ ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ نیک ساتھی اور اچھا دوست اختیار کرے اس معاشرتی زندگی میں انسان مجبور ہوتا ہے غیروں کے ساتھ مل کے رہنے غیروں سے تعلقات قائم کرنے اور غیروں سے میل جول رکھنے پر انسان مجبور رہتا ہے انسان کوئی تنہا تنہائی اکیلے کی زندگی نہیں گزار سکتا وہ مجبور ہے اور فطری طور پر انسان کے دل میں نفس میں فطرت میں یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ وہ اپنے جیس اپنے جنس اپنے جیسے لوگوں سے میل جول رکھے ان سے الفت و محبت رکھے انسانی زندگی پر صحبت کا اور ساتھیوں اور دوستی کا بہت ہی گہرا اثر پڑتا ہے انسان جن کے ساتھ رہتا ہے جس معاشرے میں رہتا ہے اپنے دوست احباب اپنے ملنے جلنے والے اور لوگوں کو دیکھ کر کے جن کے ساتھ اس کا میل جول رہتا ہے ان کے اخلاق سے ان کے کردار سے ان کے چال چلن سے ان کے طور طریقے سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوتا ہے خاص طور سے وہ انسان جس کی محبت دل میں پیوست ہو جائے محبت کسی انسان کی دل میں آ جاتی ہے تو محبوب کی ہر ادا انسان کو نظر آتی ہے اسی لیے اس کو اپنے اندر پیدا کرنے اور اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی لیے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے ابو موسا العشری ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں امام تلمیدی امام ابو داؤد اور بہت سارے اہل علم نے نقل کیا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل شاہ فرمایا المر او اللہ دین خلیل ہی کتنا بڑا وسوس اور ایک انسانی فطرت نبی علیہ نے بیان کیا فرمایا المر او دین خلیل ہی آدمی اپنے دوست کے دل دین دل پر ہوتا ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے انسان جس کے جس سے الفت رکھتا ہے جس کی عظمت و اہمیت اور محبت اور الفت دل میں آ جاتی ہے انسان اسی کے طور طریقے اسی کے چال چلن کو اختیار کرتا ہے المر دین خلیل ہی اسی لیے نے کہا ان قرین ہی کسی آدمی کے بارے میں آپ کو پوچھنا نہ ہو کہ ایک آدمی سے نہ پوچھو کہ تم کیسے ہو آدمی کے دوست کو دیکھ لو پتا چل جائے گا کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کے دوست کیسے ہیں انہی دوستوں کے چال چلن اخلاق کردار کو دیکھ کر کے آدمی کا پتا تم لگا سکتے ہو آدمی سے پوچھو گے تو کبھی نہیں بتائے گا کہ میں کیسا ہوں اچھا ہے یا برا اس کے دوستوں سے پہچان لو نبی علیہ السلام نے شاطر رمایا کہ المرء علی دین خلیل ہی آدمی اپنے دوست کے دین جو اپنے دوست کے طور طریقے ہوتا ہے اس لیے تم میں سے کوئی انسان کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے اور کسی سے میل جول اور تعلقات بہانا چاہتا ہے تو تعلقات کا ہاتھ کے ہاتھ بہانے سے پہلے پہلے اسے دیکھ لینا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے اس کے اعمال کیا ہیں اس کے کردار کیا ہیں اس کے اخلاق کیا ہیں اس کے چال چلن کیسے ہیں کیونکہ آپ نے ساتھ نمایا اگر بغیر دیکھے تم نے اس سے دوستی بنا لی ہے تو ممکن ہے کہ اس کی دوستی تمہیں بھی لے ڈوبے اور جس نظریے اور افکار کا اور جس دین چال چلن جس اخلاق کا ہوگا اسی پر اسی میں تم بھی بھر جاؤ گی اسی لیے آپ نے فرمایا المر دین خلیل ہر انسان کو دوستی کے کرنے کے پہلے پہلے کسی سے تعلقات اور کسی سے میل جول کسی کے ہاں آمد و رفت کا سلسلہ شروع کرنے کے پہلے پہلے ایک انسان کو دیکھ لینا چاہیے تحقیق کر لینا چاہیے کہ ہم کس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں اور کس سے ہمارے تعلقات یا کس کے ہاں ہم آنا جانا چاہتے ہیں اس کے اخلاق اس کے کردار اس کے اعمال اس کے چار چرن اس کے طور طریقے کو دیکھ لینا چاہیے میرے بھائیوں انسان کسی سے دوستی کرنا چاہے تو یہ سمجھ لے کہ کم سے کم چار چیزوں کا خیال ہونا چاہیے یا یعنی یوں کہیں آپ جس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں آپ جس انسان سے دوستی کرنا چاہتے ہیں جس سے اپنے روابط اور تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں جس سے میل جو رکھنا چاہتے ہیں جس کے ہاں آنا جانا آپ چاہتے ہیں اس کے اندر کم سے کم چار خوبیاں ہونی چاہیے جب تک یہ چار خوبیاں کسی انسان نہ ہو ایسے انسان سے آپ دوستی نہ کریں اگر آپ اپنے دین اپنے اخلاق اپنے اہل اپنے اپنے چال چلن کو فساد اور دیوار سے بچانا چاہتے ہیں تو ایسے انسان سے دوستی کریں جس کے اندر کم سے کم چار چیزیں ہوں نمبر ایک مومن ہونا چاہیے ایمان ہو اور ایمان بھی کیسا وہ خصوصا ایمان نہیں کہ ہر اس سال میں صرف ایک مہینہ رمضان میں نماز پڑھتا ہو مومن وہ ہے جو گالیاں نہ دیتا ہو مومن وہ ہے جو پرچوتا نماز کی پابندی کرتا ہو سچے مومن سے دوستی ہونی چاہیے اسی لیے حضرت ابو سعید خدری امام تیمیدی احمد بن حمد رحمہ اللہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے سروات کیا کہ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا لا تو

مومن سے دوستی کرو لا تو شاہد اللہ شاہ دوست اپنا ساتھی بناؤ تو مومن کو بناؤ میرے بھائی کسی بھی انسان کو برائی سے روکنے والی کسی بھی انسان کو نیکی پر آمادہ کرنے والی سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے انسان کا ایمان ہوا کرتا ہے انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا انسان کا ایمان جتنا پختہ ہوگا انسان کا ایمان جتنا قوی اور صحیح اور درست ہوگا اتنا ہی زیادہ ایمان انسان کو نیکی پر آمادہ کرے گا اور ایمان کے خلاف جتنی چیزیں ہوگی چاہے ان کا تعلق دین سے ہو ان کا تعلق دنیا سے ہو ان کا تعلق اخلاق یا کردار سے ہو یا انسان کے چار چلن سے ہو ہر ایسی چیز جو انسان کو ایمان کے منافی ہوگی انسان کو انسان کا ایمان روک دے گا اسی لیے حضرت امام احمد بن حمد اور امام ترمیدی اور دیگر اہل ایمینی حضرت ابو امام الباہی رضی اللہ تعالیٰ نے اس روات کیا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور میں نے کہا کہا یا رسول اللہ مر ایمان آپ بتائیے مجھے پتہ کیسے چلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے میں مومن ہو چکا ہوں ہمیں اس کا علم کیسے ہو آپ نے ساتھ ہمارا سب سے بہترین اور آسان میں آپ تم کو بتا دیتا ہوں ادا سرت کا سنا تو کا وہ سات کا سجی تو کا فالتا مومن جب نیکیوں سے تمہیں دلچسپی ہو اور برائی سے تمہیں نفرت ہو فالتا مومن تو سمجھ جاؤ کہ تم مومن بن چکے ہو انسان کا ایمان اگر درست ہوگا تو اس کے سارے آمار درست ہوں گے اسی لیے آپ اگر ایمان والے سے دوستی کریں گے اس کا ایمان اس کے ایمان کا تقاضا ہوگا اس کے ایمان کا مطالبہ ہوگا کہ خود نیک بنے اور آپ اس کے دوست ہوں گے تو آپ کو بھی نیک بنانے کی وہ کوشش کرے گا کہ اس کا ایمان اسے مجبور کرے گا جو دین تمہارے اندر ہے جو تکوا پر ہے گاڑی تمہارے اندر ہے وہی تمہارے دوست کے اندر بھی ہونی چاہیے اسی لیے سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائی دین دار ایمان والا دوست اختیار کرنا لا تو شاہ مومنا اے مرد مومن تم اگر دوست بنانا تو مومن کو بنانا اور دوسری چیز آپ نے سبھی سے بیان کیا ولا یا کرو کہاں تمہارا کھانا کھائے تو تکوا پرہیزگار والا کھائے مت نہیں کھائے ایک انسان اگر دیندار ہے پرہیزگار ہے تقوا شہار ہے اگر تمہاری جو تمہارا کھانا وہ کھائے گا تمہارا مال وہ کھائے گا اس سے جسم میں جو قوت اور جو صلاحیت پیدا ہوگی کیونکہ مومن ہے تقوا شہار ہے اسی لیے اپنی قوت و طاقت جو تمہارے ہاں کھانے تمہاری جگہ سے جو اس کے اندر قوت و طاقت پیدا ہوئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری اور نیک کاموں میں وہ استعمال کرے گا لا تشاہد اللہ مؤمنہ ولا یأکل طعامک الا تکی تو سب سے پہلی چیز ہے میرے بھائیو ایمان نمبر دو ایمان کے ساتھ ایمان کے بعد جس سے آپ دوستی کرنا چاہتے ہیں جس کے ہاں آپ اپنا اپنی آمد و رفت رکھنا چاہتے ہیں جس سے اپنے تعلقات کو ہم قائم کرنا چاہتے ہیں ایمان کے بعد دوسری خوبی اس کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ عمل صالح کرنے والا ہو برائیوں سے منقرات سے حرام کاموں سے اور ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل مکمہ صحابی ہیں ان سے حضرت امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ امام تلمیدی امام احمد بن حمد رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت ہمارا مسل جلی مسل الجلیس الصالح ومسل الجلیس السوء کحامل کحامل مشک و نافق الرقیق لم رکھا صاحب نے تشبیح دی کہ ایک انسان کو نیک دوست سے فائدہ کیسے پہنچتا ہے اور برے دوست سے نقصان کیسے پہنچتا ہے میرے بھائیوں دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے پہلے پہلے کسی سے تعلقات قائم کرنے کے پہلے پہلے اس کے اعمال کو دیکھ لو کہ اذان سننے کے بعد مسجد میں آتا ہے یا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہ جاتا ہے نادان ہوتے ہی مسجد میں آتا ہے یا کھیل جائے گا عمل صالح ہونا چاہیے آپ نے میری پیاری تصویر فرمایا مسل الجلیس سال ہے وہ جو مسل الجلیس سو اے اے لوگوں اچھے دوست کی دوستی اور برے دوست کی دوستی کی مثال ہے آپ نے ساتھ بنایا اچھی دوستی کی مثال ہے کہاں میری مشکل اور برے دوست کی مثال ہے کما سخی کیر اور کما تارا رہی صاحب آپ نے فرمایا ہاں میری مشکل ایک انسان اگر اچھی دوستی کرتا ہے تو ان اچھے دوست کی مثال ہے کہ ہاں مسک جس کے پاس مشک اندر ہے بہترین قسم کی خوشبو ہے اندر ہے اور بہترین قسم کی خوشبو والی چیز اس کے پاس ہے مشک اندر سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی آپ نے ساتھ ہمارا اگر ایک انسان نے دوست کیا ہے اتار سے اس فروش سے خوشبو بیچنے والے سے جس کے پاس

میں عطر فروش اور عطر کے دکان کاروبار کرنے والے سے دوستی کیا ہے تو تین شکلیں ہیں اور تین فائدے حاصل ہوں گے نمبر ایک آپ نے ساتھ بنایا اگر عطر بیچنے والے دوست سے تم ملنے کے لیے جاؤ گے اس کے دکان پر اس کے فیکٹری میں اس کے کارخانے میں جاؤ گے تو تین شکل ہے نمبر ایک اتنا انترتا امن ہو پہلی شکل تو یہ ہے کہ آپ کو اتنا اچھا لگا کوئی خوشبو اچھی لگی اس سے خرید لیا آپ نے اچھی چیز خریدی اتنے خریدا جو بہترین چیز ہے کوئی گندی چیز ناجائز چیز آپ کو آپ خریدنے کے لیے نہیں ملی یہ پہلی شکل ہے اگر آپ خریدیں گے نہیں آپ خریدیں گے نہیں آپ نہیں خریدنا چاہتے آپ غریب ہیں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یا آپ کے پاس پہلے سے ادھر موجود ہے آپ نے فرمایا اگر نہیں خریدو گے تو دوسری شکل ہے اما نہیں دیا تھا ممکن ہے کہ تمہارا دوست اتنے بیچنے والا ہے آپ اتنے فوج سے دوستی کرتے ہیں اتار کے پاس جائیں گے آپ خریدیں گے نہیں تو ممکن ہے بطور تحفے کے ہدیے کے آپ کو ایک سیسی اتر دے گی آپ نے ایسے انسان سے دوستی کیا کہ آپ کو خوشبو مل رہی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ کچھ زیادہ وکیل ہو وہ انسان دی وہ آپ کے ہاتھ پر آپ کے بدن پر اتر ملا دے گا آپ کو فائدہ ہی فائدہ خوشبو مل رہی ہے نمبر تین اگر وہ کنجوس اور بکیل ہے نہ تو اس نے آپ کو تحفہ دیا اور نہ آپ خرید سکے نہ اس نے بطور خوشبو کے آپ کے بدن پر خوشبو لگائی کچھ بھی نہیں کیا لیکن ہے اتر فروش ہے وہ اتار اس کے پاس اس کے اندر ہے آپ نے ساتھ نمایا جب تک خوشبو تمہیں ملتی رہے گی اور اگر زیادہ دیر تک بیٹھے تو وہاں سے نکلو گے تم اپنے گھر تک جاؤ گے تو تمہارے بگڑے کپڑے سے خوشبو آتی رہے گی آپ نے ساتھ مایا یہ مثال ہے اچھے دوست کی آپ نے کتنی پیاری تصویر دی کہ دینداروں سے عمل نیک لوگوں سے دوستی کیا کرو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو ان سے اپنے تعلقات کو قائم کرو نمبر دو آپ نے ساتھ رمایا وہ ہاں اس سو اور برے دوست کی مثال کتنی خطرناک ہے کناف خلکیر جس طرح سے لوہار بھٹی کو گرم کر کے لوہا گرم کر بھٹی کو جلا کر کے لوہا گرم کرنے کے لیے بھٹی چلاتا ہے آپ کے انگارے آپ کی چنگاریاں اڑتی رہتی ہیں آپ نے ساتھ رمایا اگر کسی نے ایسے انسان سے دوستی کیا جو لوہار کا کام کر رہا ہے جہاں لوہا گرم کیا جا رہا ہے یہ کوئی ناجائز پیشہ نہیں ہے ناجائز نہیں اور طرح کام شکایت کرنے لگے ناجائز کرا دیا ناجائز کی بات نہیں ہے یہاں کسان مندر کی ایک انسان اگر لوہار کے پاس جائے گا جو بچی جما کر کے لوہا گرم کر رہا ہے تو اس کے لیے تین نقصانات گے نمبر ایک اور کچھ کے یہاں جائیں گے اور آ کر کے نہیں ملے گا اس کے پاس کمپنیوں کا آدر ہوگا اپنے لوگوں کے کسٹمر کے ساتھ کام ہوگی وہ کیا کرے گا آپ کو ایک کرسی دے دے گا اپنے بھٹی کے قریب اتنا دور آپ کو رکھے گا کہ آپ اس کی بات سن سکے اور آپ کی بات سن سکے آپ نے ساتھ سنایا اب تین چیزیں ہیں اس کو نمبر ایک جب لوگوں کی لہا جڑے گا اور چنگاریاں اڑے گی تو اس کے کپڑے کو چلا دے گی لیکن اگر وہ بڑا ہوشیاری کرے

محسوس کر سکو گے آپ نے ساتھ یہ برے دوست کی دوستی کا انجام ہوتا ہے انسان اگر برے دوست کی دوستی سے کرے گا غلط قسم کے لوگوں سے دوستی کرے گا اسے کوئی نہ کوئی نقصان دینی نقصان ضرور پہنچنا ہے اگر کچھ نہیں تو کم سے کم اس کی وجہ سے گنا وہ کرے گا لیکن وہاں موجود رہیں گے اس برے دوست کو برائی سے نہیں روکیں گے تو برائی پر خاموش رہنے کا بھی آپ کو گناہ ملے گا اللہ ملنا ہے اس لیے آپ نے ساتھ بنایا نیک لوگوں سے دوستی کرو تاکہ تمہارا ایمان تمہارا اخلاق تمہارے کردار تمہارے چال چلے اور تمہارا دین بات رہ جائے اللہ تعالیٰ سب کو مل کی توفیق نصیب فرمائے اور کل کو یاد آیا سفر اللہ من کل دم بن تو گئی الحمد للہ وقفہ وسلم اللہ اباد الدین اما بعد نمبر تین دوستی کرنی کے پہلے پہلے دوست کے اندر جس کو اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں دو دو بزرگ ایمان ہو اور اس کے اعمال درست ہوں نمبر تین وہ عقل مند ہو بےقوف نہ ہو نادان نہ ہو آپ کے ہاں بڑی مسل مشہور ہے کہ عقل مند دوست سے بےقوف دشمن بےقوف عقل مند دشمن سے زیادہ خطرناک کون ہوتا ہے بےقوف ہو نادان اب لوگوں کو سوچ رہی ہمارے نبی نے بہت پہلے آگاہ کیا ہے کہ نادانوں احمدوں اور بیوقوفوں سے دوست نہیں ہونی چاہیے وہ بےقوف ہے اس کا سارا کا عمل ساری زندگی بےقوفی نادانی میں گزر رہی ہے دوستی ہو عقل مندوں کے ساتھ جو آپ کی فکر کرے اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے امام ابو داود رحمت اللہ نے اپنی سنن میں نکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہ فرمایا خیر الاسحاب عند اللہ خیر ان صاحب ہی و خیر جیران عند اللہ خیر ان رجار ہی اے کما تارا رہے صلی اللہ آپ نے رشاہ فرمایا سب سے اچھا دوست اپنے دوستوں کیے وہ ہوتا ہے جو اچھا ہو سب عقل مند ہو یہ کرنے کی کوشش کرے گا اپنی نادانی اور بےقوفی سے اپنے اپنے دوست کو نقصان نہیں پہنچائے گا وہ خیر الجیران عند اللہ خیر جیران ہی اور دل سب سے اچھا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو اپنے پڑوسیوں کے لیے سب سے بہتر اور اچھا ہو اسی لیے میرے بھائی نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق عقل مند ہو دوست اچھا ہو عقل مند ہو سمجھ بوجھ رکھنے والا ہو احمد اور بیوقوف نہ ہو اس کے عقل کا اس کے سرس قبوش کا معیار دیکھ لیا کریں وہ دوستوں کے لائق ہے وہ دوستوں کے لائق نہیں ہے نمبر چار یا چوتھی چیز جو انسان کے لیے ضروری ہے کسی کو دوست بنانا چاہے تو اس کے اندر چوتھی چیز ڈھونڈ لے اور یہ ہے کہ وہ سچا ہونا چاہیے اخلاص مخلص ہونا چاہیے آپ کا ہمدرد ہونا چاہیے میرے بھائیو اگر دوست آپ کا دوست سچا نہ ہو سچے کا مطلب دو اپنا مار پہلے دوستی کرتا ہے اس کے بعد پاکٹ مارتا ہے چور پہلے دوستی کرتا ہے بعد میں چوری کرتا ہے لیکن دوستی تو کیا لیکن دوستی میں ایک ادا ہے جس سے آپ دوستی کر رہے ہو وہ آپ کی دوستی میں سچا ہو آپ کے لیے بخلی سے اچھا ہونا چاہیے انسان کے اخلاق انسان کی ہمدردی انسان کی خیر خواہی اور انسان کی امانت و بیان اور صداقت کا اعتبار کرنا چاہیے اسی لیے نبی علیہ اشتراک سامنے ہم کی حدیث کے اندر جن میں ایک حدیث ابو دھان ترمی ابن ماجہ وغیرہ کی ہے حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ اشتراک سامنے اشتراک نمائے المؤمن برعت المؤمن المؤمن برعت المؤمن فرمایا دوسرے کا آئینہ ہوا کرتا ہے میرے بھائی آپ کے گھروں میں آئینہ ہے اور آج جمعے کا دن ہے آج ہر ایک آئینے کا معائنہ کیا ہوگا آئینے میں جمعے میں آنے کے پہلے پہلے جمعے میں آنے کے پہلے پہلے نہا کر کے دھل کر کے تیار ہو کر کے کپڑے پہن کر کے پہلے پہلے آئنے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے جسم کا جائزہ لیا ہوگا اپنے جسمانی کا جائزہ لیا ہوگا کہ کہیں بٹن میں کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہو گیا ہے کہیں بال کٹنے میں تو نہیں ہے کچھ خامی رہ گئی ہے اندر آتا ہے یہ آئینے کا کام المومن ذرعت المومن اے مومنوں تم میں سے ہر مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اب یہاں سوال یہ ہے میرے بھائیو جس آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہوئے جس آئینے میں آپ کے جسمانی عروب کو بتایا اور آپ کے حسن جمال کو وعدے کیا اگر کوئی آئینہ خراب ہو سن معلوم ہو دھول مٹی ہو ہوگی جو آئینہ درست نہیں ہوگا وہ آئینہ اپنے مالک آئینے کے سامنے کھڑے ہونے والے کو کبھی نہیں ظاہر کر سکتا اور نہ سامنے والے کی خوبیوں کو بتا سکتا ہے آئینہ صاف ہوگا آئینہ درست ہوگا آئینہ بالکل صحیح ہوگا اسی وقت آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کو ایک ہنر کو ظاہر کرے گا تمام اسلامی وجود نامی حکمت مال کو ظاہر کرے گا اب آئینہ جب مومن مومن کا آئینہ ہے آپ کے سامنے والا کو اگر وہ سچا نہ ہو اس کے دل میں درد ہے اس کے دل میں خیانت ہے اس کا دل برا ہے تو برا دل اگر ہے تو کبھی آپ کی خوبیوں کا نگاہ نہیں رکھے گا کبھی آپ کی اصلاح نہیں کرے گا کبھی آئینہ اصل میں درست آپ کا نہیں ہے المؤمن مرعت المؤمن ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے یہ کم سے کم یہ چار خوبیاں ہم اس شخص کے اندر ہونی چاہیے جس کو ہم اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں ایمان ہو عمل صالح ہو عقل مند ہو اور صحیح اے سوچ بوجھ والا ہو اور نمبر چار وہ ہمارا آئینہ صاف ہو اس کا اس کے دل میں ہماری الفت ہو ہمارے متا ہماری ہمدردی ہو انتشار کا جذبہ ہو ہماری اصلاح کی فکر ہو ہمارے علوم کو ظاہر کرنے والا ہو اور ہماری نیکیوں کی تعریف کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دوست بنانے کی توفیق نصیب فرمائے جس کے اندر یہ چاروں خوبیاں ہوں میرے بھائی آخر میں ایک بات اور بتائیں والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے لیے بھی یہ پانچویں چیز بڑی اہم ہے یہ بھی ہونے چاہیے اولاد والدین ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی فکر کریں کہ میری اولاد کا ساتھی کون ہے سب سے پہلے ماں باپ اپنے اخلاق کو درست کریں کیوں اولاد کے سب سے پہلے ساتھی ماں باپ ہوتے ہیں گھر کا ماحول درست ہو نمبر دو بچے کو جب پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں اسکول میں یا کالج میں تو دیکھ لینا چاہیے کہ وہاں کا ماحول کیا ہے کہیں ایسا نہ اچھی تعلیم کے لیے بچے کو داخل کر دیں سارے استاد بے دین منہی ہو اور ہمارے بچے کا دین ایمان عقیدہ بگاڑ کر کے رکھ دیں اس لیے اولاد کی فکر کرے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کل رائن و کل مسعور الریت ہی تم میں ہر انسان ذمہ دار ہے اور قیامت کو میں اپنی ذمہ داری کے مطابق اس سے پوچھا جائے گا اس لیے والدین کو بھی چاہیے خود اولاد کے اچھے ساتھی بنے ماں کو چاہیے اچھی ساتھی بنے استاد کو چاہیے ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کو استاد عطا کرے تو استاد بھی, بھی توفیق نصیب فرمائے موہد بنائے متبع سنت بنائے اور اچھے اچھے ساتھی نصیب کرے الہر عالمی ہم نے جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے الہر عالمی اے جو بھولے بھٹکے ہیں بھی ان کے قریب کر دے الہر عالمی ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہمیں امن امان نصیب فرما وہاں کے حکمران ہو تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما ان کو ہر اچھے کام کی توفیق دے جو امت کے لیے قوم کے لیے ملک کے لیے ملت کے لیے فائدے مند ہو اور ان کو ایسے سے تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کو روک لے جو ملک کے لیے ملت کے لیے قوم کے لیے دین کے لیے اسلام کے لیے نقصان دہ ہو اور خاص طور سے جس شہر میں ہم کھڑے ہوئے ہیں وہاں کے حاکم وقت شیخ سلطان حضرت اللہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک کامال کے توفیق رسی فرمائے ان کو اچھے کاموں میں استعمال کرے اور ہر قسم کے آفات سے